حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ باب ستائیس آیت انیس میں کیا گیا ہے تو سلیمان اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور وہ نکی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تجھے منظور ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اس عظیم واقعہ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے سچا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے یہ ان بلند ترین سطحوں میں سے ایک ہے جس تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے اور قرآن پاک کے مطابق یہ ایک بہت ہی نایاب اسٹیشن ہے باب چونتیس سبا آیت تیرہ اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہونے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر کوشش کی کہ آپ کے پاؤں سوج گئے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6471 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے اس دعا کا اگلا حصہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شکر گزار ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے زبان جیسی ہر نعمت کو اس طرح استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق اسے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض تریفی کلمات ادا کرنا حقیقی شکر گزاری نہیں ہے جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اسے صبر اور شکر کرنے کے لیے ان بے شمار نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس کے پاس موجود ہے وہ نیکی جس کو اللہ تعالیٰ نے منظور کیا ہے جس کا ذکر اس دعا میں کیا گیا ہے اس سے مراد قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کرنا ہے ہر وہ چیز جس کی ان دو ذرائع ہدایت میں نہ ہوں وہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے اس کی تصدیق سنن ابود نمبر چار چھ صفر چھ میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان آخر میں اس دعا کے آخر میں صحبت کی اہمیت بیان کی گئی ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی اگلے جہان میں صالحین کی صحبت چاہتا ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یہ صالحین سے محبت کا ثبوت ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے جس کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر تین چھ آٹھ آٹھ میں موجود ایک حدیث میں فرمایا جب اپنے اعلان کیا کہ لوگ ان کے ساتھ جو وہ اگلی دنیا میں پیار کرتے ہیں اگر کوئی اس ثبوت کے بغیر محض محبت کا دعویٰ کرے تو وہ اگلے جہان میں صالحین کے ساتھ ختم نہیں ہوگا یہ ظاہر ہے کہ دوسری قومیں بھی اپنے انبیاء علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن وہ ان کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اگلے جہان میں ان کے ساتھ ختم نہیں ہوں گی ایک مسلمان کو اپنے آپ کو دوسری صورت میں مان کر بے وقوف نہیں بنانا چاہیے سچی نعمتیں اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ باب ستائیس ان نمل آیت چھتیس میں پایا جاتا ہے پھر جب وہ سلیمان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے مال دیتے ہو لیکن جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ملکہ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی تھی اس کے کردار کو جانچنے کے لیے اسے دنیاوی تحفے بھیجے مسلمانوں کو دنیاوی نعمتوں کی خاطر اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کرنے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ایسا کرنے سے وہ جو کچھ حاصل کریں گے وہ آخرکار دونوں جہانوں میں ان کے لیے بوجھ اور لانت بن جائے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس کے بجائے انہیں اپنے ایمان اور اقدار پر ثابت قدم رہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں وہی دائمی کامیابی ملے گی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اس کے علاوہ ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس سے جڑی نعمتوں میں کوشش کرنا دنیاوی نعمتوں سے ہمیشہ بڑھ کر رہے گا درحقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفوں کو رد کرتے وقت یہی اشارہ فرمایا تھا دینی نعمتیں ہمیشہ بے عیب اور پائیدار ہوتی ہیں جبکہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کی دشواری ہوتی ہے اور وہ عارضی بھی ہوتی ہے باب سولہ النحل آیت چھانوے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ پائیدار ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ممانتوں سے بچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے تو یہ یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو اسے دی گئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقوں سے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے جس سے پوری بنی نو انسان خواہ ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو اطمینان اور ذہنی سکون کے لیے شب و روز کوشش کرتی ہے یہ تمام لوگوں کا حتمی مقصد ہے چاہے ان کے چھوٹے مقاصد اور اہداف ہوں جیسے کہ دنیا کا سفر کرنا یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو تین سات تین میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی کے حقیقی دولت مال سے نہیں بلکہ زندگی پر قنات ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امیر لوگوں کو ذہنی سکون کیوں نہیں ملتا اور ایک غریب مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے باب تیرا اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے غلو سے بچتے ہوئے حلال مال کی تلاش میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون کو مال اور دوسری دنیاوی چیزوں سے نہیں رکھا حضرت یونس علیہ السلام اور وحیل اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی باب سینتیس صفات آیت ایک سو بیالیس میں بحث کی گئی ہے پھر مچھلی نے اسے نگل لیا یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت کے بغیر اپنی برادری سے نکلنے کے بعد وہیل مچھلی نے نگل لیا در حقیقت بہت سے مسلمانوں کا حال حضرت یونس علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے جیسا کہ وہ اپنی خواہشات اور اس مادی دنیا کی محبت میں نگل گئے اور پھنس چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر رہ گئے بہت سے دماغی امراض جیسے ڈپریشن ان سے بچنے کا واحد راستہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہے انسان کو مادی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ترجیحی ترتیب مقرر کی ہے اس کے مطابق چیزوں کو ترجیح دے مسلمان صرف دنیاوی چیزوں میں پھنستے اور مشغول ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس ترجیحی ترتیب کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں مثال کے طور پر کچھ والدین اپنی تمام خواہشات کو پورا کر کے اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ غیر قانونی استعمال کرتے ہیں جب کوئی اس طرح عمل کرتا ہے تو یہ رشتہ انہیں پھنسائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے سے روک دے گا یہ تب بھی ہوگا جب وہ اپنی فرض نمازیں ادا کریں جیسا کہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دن میں صرف ایک آ دو گھنٹے تک نہیں بلکہ زندگی کے تمام پہلو تک پھیلی ہوئی ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس قسم کے انتہائی رویے سے صرف اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب وہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھیں اور اس پر عمل کرے کیونکہ ان آسمانی تعلیمات کا اصل مقصد مسلمانوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کو منظم اور ترجیح دیں دنیاوی اور دینی زندگیوں کو صحیح طریقے سے تاکہ وہ مطمئن اور راضی رہتے ہوئے دونوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اس سے روگردانی کرنے والا یہ پائے گا کہ وہ ایک کے بعد ایک خواہشات کے شکنجے میں پھنستے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور ناخوش رہتے ہوئے اس دنیا سے چل جاتے باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا میرے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب انیس مریم آیا چار چھ میں کیا گیا ہے اس نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے اور میں تجھ سے کبھی ناخوش نہیں ہوا اے میرے رب اور میں اپنے بعد آنے والوں سے ڈرتا ہوں بیوی بانج ہے تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یقوب کے گھر والوں کا وارث ہو اور اے میرے رب حضرت ذکریہ علیہ السلام کی یہ دعا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے کچھ آداب سکھاتی ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی فطری کمزوری کو پہچانے اور اسے عمل اور قول سے ظاہر کرے جیسا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کیا تھا یہ آجزی کا ایک پہلو ہے جس سے دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ شکر گزاری کے ایک اہم پہلو کو پورا کرنا چاہیے جو کہ دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے جو کہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے جب اس کی تائید کسی کے امال میں شکر کی تائید ہوتی ہے امال میں شکر ادا کرنے میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے باب چودہ ابراہیم آیت سات اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا اگرچہ حلال دنیاوی چیزیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی مسلمان کو اس بات پر یقین نہیں لانا چاہیے کہ یہ وہی ہے جو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کیا تھا اس نے دنیاوی وجوہات کی بنا پر کسی بچے کے لیے دعا نہیں کی جو مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے اس کے بجائے اس نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے میں اپنا مشن جاری رکھے اس لیے اس نے دنیاوی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دینی نعمت کی درخواست کی اس دعا میں جو وراثت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد اس دینی مشن کی طرف ہے نہ کہ دنیاوی چیزوں سے جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام مال کو وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ وہ صرف علم چھوڑتے ہیں اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر دو دو تین میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کریں ان کی خواہشات کا تعلق صرف مادی دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک شادی شدہ جوڑے کو اس مقصد کے لیے اولاد کی خواہش کرنی چاہیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی تعداد میں اضافہ ہو نہ کہ دنیاوی وجوہات کی بنا پر یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی اپنے بچوں کی پرورش اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرے لیکن یہ صرف والدین کے لیے ممکن ہے جب وہ خود اسلامی علم سیکھیں اور اس پر عمل کرے ایک مسلمان جو مذہبی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز نہ دینا چاہے تو انہیں صبر کے ساتھ اس کی پسند کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حضرت علیہ السلام کی صفات اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب انیس مریم آیات بارہ چودہ میں ہے اللہ نے فرمایا اے کتاب کو پختہ عزم کے ساتھ لے لو اور ہم نے اسے لڑکا ہی فیصلہ دیا تھا اور ہماری طرف سے محبت اور پاکیزگی اور وہ اللہ سے ڈرتا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور وہ نافرمان ظالم نہیں تھا حضرت علیہ السلام کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اپنانے کی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کے لیے مفید علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی حقیقی حکمت اور عمدہ فیصلہ ہے ایک مند شخص اپنے علم کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے ان کو اور دونوں جہانوں میں دوسروں کو فائدہ پہنچے علم بذات خود یہ نتیجہ حاصل نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ دنیاوی اور دینی علم رکھتے ہیں لیکن اپنے علم کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے اس کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل میں لایا جائے کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکمت کسی کو نہیں دی گئی باب باسٹھ الجمعہ آیت دو وہی ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے مسلمانوں کو اپنے روحانی دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کے جسموں کی تطہیر کا باعث بنے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر چار صفر نو چار میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اپنے منفی خصلتوں کو اچھے سے بدل دیں اس سے دل اور جسم کی صفائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اس کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ممانتوں سے اجتناب کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے گا والدین کا احترام اور فرض شناس ہونا ضروری ہے جب تک ان کی خواہشات اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہ ہوں ایک مسلمان کو ان کی تکمیل اور ان پر رحم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح وہ بچپن میں اپنے بچے پر رحم کرتے تھے بچے کو اپنے والدین سے اختلاف کرنے کی اجازت ہے لیکن احترام کو ہر وقت برقرار رکھا جانا چاہیے سیدھے الفاظ میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسلمان والدین کے کتنے احترام کے مستحق ہیں صحیح بخاری نمبر پانچ نو سات نو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظالم جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے نہ ہی دوسروں پر ظلم کر کے اور نہ ہی اپنے پاس موجود نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہے تو ظلم صرف ایک عظیم دن پر سخت عذاب کا باعث بنے گا باب بھی استحا آیت ایک سو گیارہ اور وہ ناکام ہوگا جو ناانصافی کرتا ہے وہی الہی اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے وہی الہی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم باب پچیس الفرقان آیت بتیس اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا اس طرح ہم اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے الگ الگ کر دیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید مرحلہ وار نازل ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قدم با قدم اور باقاعدگی سے اضافہ کرنا چاہیے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے ان سے راتوں رات سنت بننے کی توقع نہیں ہے اس سے وہ آرام سے اسلامی علم حاصل کر سکیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے اور دن بھر اپنے تمام دیگر فرائض کو پورا کر سکیں گے اس کے علاوہ مسلمانوں کو قرآن پاک کے تینوں پہلوؤں کو پورا کرنا چاہیے اگر وہ اس سے صحیح رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھنا ہے اگلا پہلو یہ ہے کہ معتبر ذریعہ سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے معنی سمجھیں اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کیا جائے بدقسمتی سے بہت سے مسلمان نچلی سطح پر رہنے پر قناعت کرتے ہیں اور صرف تلاوت کرتے ہیں اس سے قرآن پاک کے اصل مقصد کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے نہ کہ تلاوت کی کتاب اللہ سبحانہ اوتال کی اطاعت صرف اس کے احکام کی تعمیل کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور اس کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے سے ہی تقدیر کا مقابلہ کرنے سے ہی بڑھ سکتی ہے صرف اس کی تلاوت کرنے سے یہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوگا خاص طور پر جب زیادہ تر مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک اگرچہ دنیاوی مسائل کا علاج ہے لیکن مسلمان کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کیا جا سکے قرآن کریم کو ایک آلے کی طرح سمجھنا چاہیے جو مشکل کے وقت ہٹا کر دوبارہ ٹول باکس میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن کریم کا بنیادی کام آخرت کی صحیح رہنمائی کرنا ہے اس اہم کام کو نظر انداز کرنا اور اسے صرف اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سچے مسلمان کے طرز عمل کے خلاف ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جو بہت سے مختلف لوازمات کے ساتھ کار خریدتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی انجن نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص محض بے وقوف ہے آسمانی سفر اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر جس کا ذکر باب سترہ الاسرہ آیت ایک میں ہے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقسا تک لے گیا جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں اسلام کی تعلیمات میں اس پر بڑے پیمانے پر بحث کی گئی ہے اور اس سے بہت سے اسباق سیکھے جا سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے یہ آسمانی سفر بظاہر ناممکن لگتا ہے پھر بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں تمام مشکلات سے نکلنے کی شرط اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت ہے جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا اسے باب پینسٹھ طلاق پر آیت دو اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اگلی اہم بات یہ ہے کہ یہ عظیم واقعہ اور شروع میں نقل کی گئی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک مخلص بندہ اگر اس سے بڑا کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی طرف رجوع فرماتے بہت سی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر آٹھ پانچ ایک میں موجود ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دینے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیا ہے رسالت یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک واضح سبق ہے کہ اگر وہ آخری کامیابی اور دونوں جہانوں میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بننا چاہیے یہ اللہ کے سب سے بڑے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی حاصل ہوتا ہے بندگی کا حصول کسی اور طریقے سے ممکن نہیں باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان جامع ترمزی میں موجود حدیث نمبر دو ایک تین میں آسمانی سفر کے ایک خاص حصے پر بحث کی گئی ہے یہ وہ وقت ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ وقت کی فرض نمازیں عطا کی گئیں حقیقت یہ ہے کہ یہ واحد فرض تھا جو اس طرح ادا کیا گیا تھا جبکہ باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے جبکہ اب زمین پر تھے فرض نمازوں کے قیام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے اس مخصوص حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں پچاس فرض نمازوں کا حکم دیا گیا تھا اور آہستہ آہستہ ان میں کمی کی گئی جب تک کہ پانچ باقی نہ رہی اگر ایک مسلمان کو روزانہ پچاس فرض نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں تو یہ انہیں کسی اور کام سے روکے گا اس سے فرض نمازوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے یہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ فرض نمازیں ان کی زندگی کا مرکز ہونی چاہیے اپنی زندگی کو فرض نمازوں کے گرد ڈھالنا چاہیے نہ کہ اپنے فرائض کو اپنی زندگی کے گرد ڈھالنا چاہیے اس کے علاوہ فرض نمازیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ مادی دنیا سے لا تعلق رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق رکھنا چاہیے نماز پڑھنے والے مسلمان کو نماز کے دوران بات کرنے کھانے یا دیگر عام حلال کام کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے جوڑنا ہے ابتدائی طور پر روزانہ پچاس فرض نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دینا مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اطاعت اور تعلق ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور دیگر تمام چیزوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے جائز مقام پر رکھنا چاہیے یہ بنی نو انسان کا اصل مقصد ہے ان کا مقصد اس مادی دنیا کی غیر ضروری اور فضول چیزوں کے لیے کوشش کرنا نہیں ہے یہ مادی دنیا ایک پل ہے جو انسان کو آخرت سے جوڑتا ہے یہ کوئی مستقل گھر نہیں ہے فرض نماز اور یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے لہذا انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پل کو عبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ آخرت میں محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس دنیا میں ایک پرامن سفر ہے اور اگلے میں ایک پرامن مستقل گھر ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ہجرت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکہ شہر سے مدینہ شہر کی طرف ہجرت باب نو توبہ آیت چالیس اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے جبکہ کافروں نے اسے مکہ سے دو میں سے ایک کی طرح نکال دیا تھا جب وہ غار میں تھے اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ساتھ ہم اور اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل کیا اور اس کی مدد ایسے سپاہیوں سے کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ان مشکلات پر قابو پانے کا مطالبہ نہیں کرتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے برداشت کی مثال کے طور پر اس آیت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنے گھر والوں گھر بار کاروبار کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک اجنبی سرزمین کی طرف ہجرت کی جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کے سالے پیشروں کو درپیش تھیں لہذا مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان سے صرف چند چھوٹی قربانیاں کرنے کی ضرورت ہے جیسے فرض فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے کچھ نیند کی قربانی اور فرض صدقہ کرنے کے لیے کچھ مال اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر اور اہل و عیال کو اس کی خاطر چھوڑ دیں اس شکر کو عملی طور پر ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ظاہر کیا جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ جب کسی مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے ان مشکلات کو یاد رکھنا چاہیے جو نیک پیشروں کو پیش آئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی سے ان پر کیسے قابو پایا جس میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا شامل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نصیحت ایک مسلمان کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کی طاقت فراہم کر سکتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سال پیشرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے پھر بھی انہوں نے صبر کے ساتھ زیادہ سخت مشکلات کو برداشت کیا در حقیقت سنن ابن ماجہ نمبر چار سفر دو تین میں پائی جانے والی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے سخت ترین امتحانات کو برداشت کیا اور وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اگر کوئی مسلمان نیک پیشوں کے ثابت قدمی پر عمل کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا باب چار النساء آیت انہتر اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انبیاء ثابت قدمی کرنے والے اور صالحین کا فضل کیا ہے خندق اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے خندق کی جنگ یہ ایک مشہور مرکہ ہے جو اس وقت پیش آیا جب غیر مسلموں نے اسلام کی روشنی کو بجھانے کے لیے مدینہ کے مبارک شہر کو گھیر لیا باب تینتیس الحساب آیت بائیس اور جب مومنوں نے ان جماعتوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے ودا کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس نے ان میں صرف ایمان اور قبولیت میں اضافہ کیا سیکھنے کے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ان کے بعد کے مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کو ان لوگوں سے تقسیم کرتی ہیں جو اس کی اطاعت میں کوشش نہیں کرتے جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سامنا کرنا شامل ہے اس پر ہو لہٰذا اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا کسی مسلمان کو کبھی حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس دنیا کا معمول ہے در حقیقت یہی اس دنیا کا مقصد ہے باب سڑسٹھ المالک آیت دو وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے ایک مسلمان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ ان زامن مشکلات پر دباؤ ڈالے بلکہ اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا کہ جس طرح مشکلات کی ضمانت دی گئی ہے اسی طرح حتمی فتح بھی یقینی ہے اس فتح کی واحد شرط اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے باب 65 طلاق پر آیت دو اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا در حقیقت ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ثابت قدم رہنے والوں کے لیے حتمی فتح کی ضمانت دی گئی ہے اسی طرح اچھے ابرے ہر حال میں برکت حاصل کرنا خاص طور پر مشکل کے وقت صبر اور آسانی کے وقت شکر گزار رہنا ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات پانچ صفر صفر میں ہوئی ہے ان ضمانتوں کو یاد رکھنے سے نہ صرف مشکلات کا اندازہ لگانے اور ذہنی طور پر تیاری کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے یہ جاننا کہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں کامیابی صرف اسی میں مضمر ہے